اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا مگر جو پہلے ہو چکا بے شک ہی کھلی بے حیائی اور غزب کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے